والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد آج جب سجد تلاوت ہم نے کیا ہے سورہ نحل میں دو حدیثیں ذہن میں آ گئیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کتنی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کے فضل کے خزانوں میں سے ہم گزرتے ہیں ایک تو جب پرانی سجدہ ہم کرتے ہیں تو شیطان چیختا اور چلاتا ہے اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر ابن آدم اور سجود ہی فساجاد فداختہ کہ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا وہ عمر تو سجود مجھے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ابھی تو میں نے انکار کر دیا فدخل تو نار اور میں ہمیشہ کا جہنمی قرار پایا گویا یہ سجدہ تلاوت ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور جنت کے داخلے کی ایک اساس ہے جس کا شیطان اقرار کر رہا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے دوسری حدیث مصنف ابن حبان اور تورانی کبیر میں مصنف عبدالرزاق میں اور دورانی کبیر میں ایک شخص صحابی نبی السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ وسلم رات میں خواب میں قرآن پڑھ رہا تھا سورہ سعد اور درخت کے سائے کے نیچے جب سورہ سعد کا سجدہ آیا تو میں نے سجدہ کیا میں نے دیکھا کہ درخت بھی سجدے میں گرا ہوا وہ بھی سجدہ کر رہا اور درخت دعا کیا پڑھ رہا ہے اللہ لی بہا عندہ کا اجرا وحدہ بہا عنی یوم القیامت بزرا وہ ہا منی کما تقبل من عبد کا داود یا اللہ جو سجدہ کر رہا ہوں یہ درخت کے الفاظ ہیں اس کے بدلے اپنے پاس میرا اجر لکھ دے اپنے پاس ثواب لکھ دے میرا اور اس سجدے کے بدلے میرے قیامت کے جو بوجھ ہیں وہ ٹال دیں جو قیامت کے بوجھ ہیں وہ دور کر دیں ٹال دیں اور میرا سجدہ قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا اس سجدے میں داود علیہ السلام کا قصہ ہے تو یہ اس سجدے کی اہمیت بعد میں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر سورہ سعد کی تلاوت کی اور سجدہ کیا اور درخت والی دعا پڑھی درخت نے کی تھی وہ دعا آپ نے پڑھی اور سجدے کی یہ دعا با اعتبار صنعت کے زیادہ قوی ہے اس دعا سے جو آپ پڑھتے ہیں زیادہ قوی ہے یہ سجدہ تلاوت کا سجدہ یعنی کتنی اس میں اہمیت ہے کتنی اس میں برکت ہے کتنی اس کی عظمت ہے جنت کے وعدے ہیں قیامت کے بوجھ اس سے ٹل جائیں گے اور اللہ اپنے پاس اجر لکھے گا اس سجدے کا اور الحمد للہ جو یہ قیام رمضان ہے قرآن پاک کے چودہ سجدے آپ ہر موقع پر سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں یہ رمضان کی برکتیں ویسے یہ قیام بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے نبی اسلام کی حدیث صحیح بخاری میں خام رمضان ایمان و احتساب غفر وہ فرال الحم و مہدتا ہی جو رمضان کا قیام کر لے دو شرطوں کے ساتھ ایک ایمان اور دوسرا احتساب ایمان کا من صحت عقیدہ کے ساتھ توحید خالص کے ساتھ توحید کی بنیاد عقیدے میں عمل میں ایک ذرے کے برابر شرک کا عمل دخل نہ ہو کوئی شرک کی دراڑ نہ ہو بلکہ توحید خالص ہو اور دوسرا احتساب کی شرط احتساب کے دو معنی ایک وہ عمل اللہ کو دکھانا ہے کسی اور کو نہیں ریاکاری کاری نہیں دوسرا اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لینا ہے احتساب تو ان دو شرطوں کے ساتھ جو رمضان کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے یہ فضائل چل رہے ہیں الحمد للہ روزے کی ایک فضیلت اور بھی ہے اور وہ ہے صبر روزہ صبر سے عبارت ہے نبی اسلام کی حدیث ہے بس نصف صبر مسلم احمد کی حدیث ہے کہ روزہ آدھا صبر ہے اور صبر جو بڑی عظیمت کا مقام روزہ آدھا صبر ہے پوری حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کے رابعہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے جامع ترضی میں ہے مسلم احمد میں ہے کہ تصویر نصف المیزان تصویر آدھا میزان ہے تصویر کا مول سبحان اللہ کہنا ہے سبحان اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا یہ آدھا میزان بھر دے گا میزان سے مراد وہ ترازو جو اللہ نے بنا رکھا ہے جس میں قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے گا جس کے دو پلڑے ہیں ایک نیکیوں کو اور ایک گناہ ہوگا اس میں گناہ اور نیکیاں ڈالی جائیں گی اور ان کا وزن ہوگا نیکیاں بھاری پڑ گئیں تو بندہ کامیاب ہے اور گناہ بھاری پڑ گئے چاہے ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو تو بندہ جہنم میں جائے گا یہ میزان ہے اور سبحان اللہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا میزان ہے کتنا بڑا یہ پلڑا کتنا بڑا ہے نبی کے فرمان کے مطابق ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتی اور سبحان اللہ اکیلا ہی اللہ کا ذکر اس آدھے پلڑے کو بھر دے گا تصور کریں کہ آسمان کتنے وسیع ہیں زمینیں کتنی بڑی ہیں اور جہاں یہ ساتوں آسمان اور زمینیں سما جائیں کتنا بڑا وہ میزان ہوگا تو آدھا میدان بھر جائے گا سبحان اللہ کے عقیدے سے خالی تلفظ نہیں ہے ہم بندے ہیں اللہ کے توتے نہیں ہیں کہ بس رٹنا شروع کر دیں اور مانا معلوم نہ طوطا چوری چوری کرتا ساری زندگی اور اس کے سامنے چوری کے ڈھیر لگا دیں اسے پتہ ہی نہیں کیا چیز صرف تلفظ ہے چوری کا معنی معلوم نہیں تو زبان اللہ صرف تلفظ نہیں ہے یہ کلمہ ہے ایک منحج ایک دعوت ایک پیغام عقیدہ بغیر فہم کے یہ معتبر نہیں ہوگا تو سبحان اللہ یہ تنظیم کا کلمہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اللہ پاک ہے ہر عائد سے ہر نقص سے اور اللہ کی جناب میں جو سب سے بڑا نقص لوگ منسوب کرتے ہیں وہ اللہ کا شریک مقرر کر اللہ کا شریک مقرر کر کتنے انبیاء آئے ان سارے انبیاء سے لوگوں نے بہادرائی کی شرک کے ساتھ توحید قبول نہیں کی اور شرک کے ساتھ انبیاء کے سامنے کھڑے ہو گئے سارے انبیاء کو اس جہالت کا سامنا کرنا پڑا اس بدعقیدگی کا سامنا کرنا پڑا خود محمد الرسول اللہ صلی مشرقی نے مکہ کتنا شرک پر جمے اور ڈٹے ہوئے تھے اور پوری زندگی آپ نے مقابلہ کیا مکہ کے تیرہ سال دعوت کی صورت میں مدینہ کے دس سال جہاد کی صورت میں یہ تیئیس سالہ نبوت کا دور ہے اور انتھک آپ نے محنت کی اور اس محنت کا صبر کیا تھا بیان توحید اور شرک کا مقابلہ مشرقی مکہ نے کسی شرک کے ساتھ آپ سے پوری زندگی مہا اختیار کی اور فرق کتنا تھا فرق اتنا تھا کہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو تلبیہ کیا پڑھتے لب اللہ لب بھائی لا شریک اللہ کا لب بھائی تیرا کوئی شریک نہیں یہ ہمارا تلبیہ ہے اللہ کے رسول کا تلبیہ ابو جہل تلبیہ کیا پڑھتا تھا لبیک اللہ لبیک لا شریک اللہ کا لبیک اللہ شریک تم لقو ملک یا اللہ میں حاضر ابو جہل کہہ رہے میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے وہ مالک نہیں یہ فرق ہے بس اللہ شریکن اس لفظ کا فرق ہے ابو جہل اللہ شریکن کہہ رہے کہ سوائے فلان شریک کے ہم اللہ شریکن نہیں کہہ رہے اس ایک جملے کے نفی اور اس بات پر یہ تیئیس سالہ محاذر آئی تھی اور اسی جاہلیت کا سامنا ہر نبی نے کیا اب سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے ہر شرک سے قوم نو سے شرک کا آغاز ہوا اللہ پاک ہر نبی نے دعوت دی اور قوموں نے مہادرائی کی اپنے شرک کے ذریعے اللہ پاک ہے ہر شرک سے پاک ہے نبی اسلام کے دور میں شرک ہوا اللہ پاک ہے اور آج تک بے تحاشا شرک کی صورتیں مربج ہو گئیں حالانکہ کلمہ گو لوگ قدم قدم پر درگاہیں قدم قدم مزار انہیں یعنی بعض علاقوں میں جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں یہاں چھ چھ سات سات مزار ہیں چھوٹے تھے ایریے اور شرک ہو رہے طواف ہو رہا چادریں چڑھائی جا رہی دیے جلائے جا رہے حالانکہ کلمہ بولو پوچھ لے کہ مکہ کے چند معبود تھے کلمہ کو لوگوں کے ہزاروں میں بلکہ لاکھوں معبود تو سبحان اللہ اس بات کا اقرار کہ اللہ پاک ہے ہر شرک سے پاک ہر شریک سے پاک اس عقیدے پر ڈٹ جائے عمر بھر کے لیے دس سال عمر ہو بیس سال ہو سو سال ہو سبحان اللہ پر ڈٹ جائیں اس کلمے کو پڑھیں اللہ کا ذکر کریں اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کے معنی پر ڈٹ جائیں پوری قوت کے ساتھ کہ اللہ ہر شریک سے پاک جو قیامت تک شرکا اور لوگ بنائیں گے اللہ ان سے پاک یہ پوری جو دنیا کا شرک ہے جب سے شرک شروع ہوا جب تک دنیا قائم ہے سبحان اللہ کا معنی اللہ اس سے پاک یہ فہم اپنے اندر پیدا کرو اسی فہم پر موت آ جائے تو آپ کی یہ ایک ہی نیکی اللہ کے آدھے میدان کو بھر دے گی اب تصویر جس المیدان تصویر آدھا میدان بل ہم تو تم لو تاکہ دوسرا جملہ ہے اور حمد اللہ کے پورے میدان کو بھر دے گا حمد کا معنی الحمد للہ کہنا اللہ کے پورے میدان کو بھر دیں گے یہاں بھی وہی بات ہے تلفظ نہیں بس نطق کی حد تک کافی نہیں ہے بلکہ اس کا ذکر بھی ہو اس کا فہم بھی ہو سمجھا جائے یہ کلمہ کیا ہے اس میں کیا پیغام ہے کیا اس میں توحید کے خزانے ہیں اور کیا اس میں معرفت کے خزانے ان کو سمجھے سمجھ کر پڑھے اور پوری زندگی قائم رہے بڑے ٹھوس طریقے سے یہ ایک ہی نیکی ایک ہی کلمہ ذکر جو ہے اللہ کے پورے میدان کو بھر دے جب اللہ کا میدان بھر گیا آپ کی نیکی کے ساتھ باقی نیکیاں بھی ہوں گی وہ پھر قیامت کے دن کام آئیں گی دراجات کی بلندی کے لیے میزان تو بھر چکے میزان تو بھر چکا ہے اور آگے جو گناہوں کا پلڑا ہے اس میں کیا باقی بچا کیا اس کا وزن رہے گا لا یقل محف اللہ شہی اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہر چیز ہلکی یعنی فیصلے صادر ہو چکے ہیں جو باقی آپ کی ہیں آپ کی نمازیں آپ کے روزے آپ کے حج عمرے یہ جنت کے رفع دراجات کے کام ہیں تو بڑی عظیم و شان یہ حدیث محدثین کہتے ہیں یہ حدیث بڑے عظیم قواعد پر مشتمل الحمد میں کیا پیغام یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں کیونکہ اللہ رب العزت ہر کمال کا مستحد ہے کائنات میں جو بھی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ ہر کمال اللہ کے لیے تو پھر ہر حمد بھی اللہ کے لیے ہر تعریف بھی اللہ کے لیے جب ہر تعریف اللہ کے لیے تو یہ مانا الحمد للہ کا اس عقیدے پر قائم ہو جاؤ بڑے ٹھوس طریقے سے تو یہ دو ہی نیکیاں اللہ کے پورے میدان کو بھر دیں گی اور آگے اللہ اکبر تم تمل بین سماواتی ایک اور کلمہ ہے ذکر اللہ اکبر یہ ایک نیکی ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک جو خلا ہے ایک ہی نیکی ایک ہی ذکر اس پورے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیں گے پہلا آسمان نہیں ساتواں آسمان اور یہ زمین نہیں ساتویں زمین جو یہ چودہ طبق ہیں ان چودہ طبقوں میں جو خلا ہے پورا اللہ اکبر سے بھر جائے گا خالی لفظ نہیں تلفظ نہیں مطلف نہیں ہے خالی بلکہ یہ جاننا پڑے گا اللہ اکبر کیا ہے اس میں کیا پیغام ہے اللہ سب سے بڑا ہے ان مطلق پوری کبریائی اللہ کے لیے ساری اللہ تعالیٰ تکبر کا مالک ہے کبر کا مالک ساری کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے اس پر قائم ہو جائے میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ کی تقسیم ایسی ہے کہ ہر قسم کا قبر اللہ کے لیے اور ہر قسم کی توازو انکساری میرے لیے آج بھی میرے لیے اس عقیدے پر قائم ہو جائے نبیر اسلام حدیث ہے لائت الجنت نبی قلبی بسقال احمد خرد من القبر جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل ہوئے نہیں سکتے بلکہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی دوری سے محسوس ہوگی اسے محسوس نہیں ہوگی اگر اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تک اب اس پر صحابہ پریشان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المر و یقوب و یقون و حسن حیثن حسن ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے اچھا گھر ہو اچھی گاڑی ہو اچھی سواری ہو ہر شخص چاہتا ہے جب اچھی چیزیں وہ لائے گا استعمال کرے گا تو بڑائی کا احساس تو پیدا ہو ہی جاتا ہے کچھ بڑائی تو پیدا ہو جاتی ہے اور آپ نے کیا فرما دیا یہ بڑائی ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو جنت کا داخلہ نہیں ملے ہم تو پریشان ہو گئے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے اچھا پہننا اچھا کھانا اچھا گھر اچھی سواری یہ تکبر نہیں یہ جمال ہے تحدیث نعمت ہے اللہ اگر کسی بندے کو نعمت دے تو اللہ چاہتا ہے کہ میری نعمت کے آثار بندے پر نظر آئے یہ نہیں کہ بینک میں کروڑا روپیہ پڑا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے استعمال نہیں کرے جوتے ٹوٹے ہوئے سواری ہلکی بہت بینک میں پیسہ پڑا ہے اللہ کی نعمت اس کا اظہار ہونا چاہیے ہاں اظہار پہ تکبر کا پہلو نہ ہو جمال کا پہلو ہو یہ تکبر نہیں یہ جمال ہے اللہ کو پسند ہے اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند ہے پھر تکبر کیا ہے وہاں کے تکبر دو چیزوں کا نام الکبر بطر الحق و حق النام سن لیجیے ایک حق وعدے ہو جائے اور اس کا انکار کر دیا آج یہ تکبر کی صورت بہت عام ہو چکی ہے قدم قدم پر جو مذاہب اور قوم برادری باپ دادا اور پیر و مرشد کی باتیں حق واضح ہوتا اور انکار کر دیتا یعنی صحیح بخاری کھول کر دکھا رہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے مگر جو بھٹی میں جو باتیں ڈالی ہوئی لوگوں نے باپ دادا نے اور مولویوں نے اس سے انسان ٹس سے مس نہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہمیں اس کا تجربہ ایک بار حج کے موقع پر ہوا ہمیں گروپ میں تھے اور لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے حج کے نام سے خرافات بدعات انہیں دکھا رہے ہیں بخاری میرے پاس تھی اللہ کے نبی کا طریقہ پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں قبول نہیں کر رہے یہ تکبر کی بڑی بھیانک صورت ہے بطر الحق حق آپ نے دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے پڑھ لیا سن لیا پھر اس کو قبول نہیں کرتا اے انسان کتنی ضرورت ہے تیرے حق کس چیز کا نام حق اللہ کی وحی کا نام اللہ کی وحی دو چیزوں سے عبارت ہے قرآن اور حدیث بحمد اللہ علیہ کتاب اور حکم اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری قرآن اور حدیث تو کس چیز کا انکار کر رہے ہیں کس سے مہادرائی اختیار کر رہے ہیں کس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو چکے ہیں اللہ کی وحی کا مقام کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے فرشتوں کو خبر ہو جاتی کہ اللہ کوئی فیصلہ صادر فرمانا چاہ فرشتے اس خبر سے بھی ہوش ہو گئے دیکھتے اللہ کے فیصلے کی اہمیت اور حیبت صرف فرشتوں کو خبر ہوئی کہ اللہ کوئی فیصلہ جاری کرنے والا ہے فرشتے بھی ہوش ہو جاتے آہستہ آہستہ ہوش آتی ربکم اللہ نے کیا فیصلہ کیا قاد الحق اللہ کا فیصلہ حق ہے جو فیصلہ وہ حق ہے ہمارے لیے متلاقن قابل قبول یہ اللہ کے فیصلے کی حیبت ہے اب وہ فیصلہ نیچے آتا ہے نبی اسلام تھے اللہ کے رسول تک نیچے کیسے آتا ہے جبیل امین اس کو لے کر آتے ہیں اور کیسے لاتے ہیں چاروں طرف ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے نور نور پھیلا ہے اللہ کا فیصلہ اوپر سے آ رہا ہے جبریل امین لا رہے ہیں چاروں طرف فرشتوں کے ایک جب میں غفیر ملائکہ کا آگے پیچھے دائیں بائیں اور پھر وہ فیصل نبی علیہ السلام کے قلب اثر پر اترتا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جب وہی اترتی ہے اس وقت منظر کیسا ہوتا ہے فرمایا کہ فی مثل فلاق صبح ہے چاروں طرف صبح کا اجالا ہوتا ہے وہی کا رات کو آئے آدھی رات کو آئے تاریخ رات میں اترے لیکن جب اتر رہی ہوتی ہے چاروں طرف جو ہے وہ صبح کا اجالا ہوتا ہے پھیلا ہوتا ہے نور ہی نور اب یہ فیصلہ نیچے پہنچ گئے اوپر ملائکہ کی کیفیت کیا تھی اور فیصلہ اترنے کی کیفیت کیا ہے ملائکہ کا ہجوم نور ہی نور اب وہ فیصلہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا صحابہ نے سنا آمنا مصدقنا قبول کر لیا قبول کر لیا ہر طرف تسلیم ہے رواج چلتے چلتے یہ فیصلہ ہم تک پہنچا اتنے ڈھیٹ لوگ ہم اتنی جرت کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہے مگر میری برادری کے خلاف میرے باپ دادا کے خلاف پیر صاحب کے خلاف میرے مولوی کے خلاف یہ کبر کی بھیانک صورت ہے اگر یہ کیفیت ایک رائی کے دانے کے برابر ہے جنت کا داخلہ نہیں ملے گا الکبر و بطر الحق کبر کس چیز کا نام ہے حق بات ہے اور اس کا انکار کر دیا اللہ کے فیصلے کی شان کیا ہوتی دیکھیں ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی سور پھونکنے کے ساتھ اللہ نے سور تیار کر دیا جس میں پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی ڈیوٹی ایک فرشتے کو تھی اسرافیل کو یہ سور آپ نے پھونکنا کب جب ہمارا امر آ گیا آپ سور گے قیامت قائم ہو جائے فرشتے کو ڈیوٹی دے سور اس کو تھما دیا گیا وہ سور پکڑے ہوئے ہیں اور سور پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے حدیث میں تھا کہ کھڑے ہوئے اور ان کے کھڑے ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ سر ان کا جھکا ہوا ہے اللہ کے امر کے توازوں کے لیے اور آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں غور کرو سر جھکا ہوا اور آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں عرش پر دیکھو کیوں کھڑے ہیں مستعد یہ نہیں کہ لیٹ جاؤ یہ تو صدیوں بعد آئے گی نہیں کھڑے ہیں اس وقت سے سور ان کے منہ میں دبا ہوا ہے سر جھکا ہوا ہے توازوں میں آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں کیوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا امر آ جائے اور اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک پلک جھپٹنے کی دیر ہوئی پلک جھپک گئی یہ ملائکہ ان کی قوت آپ دیکھیں ان کی عظمت آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے حدیث عہدے نہ لی ملاکت من الملائکت حملت العرش تم کو بتاؤں وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے کتنے بڑے ہیں کتنے بڑے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت مجھے بتائی ہے تاکہ تم کو بتاؤں ماں بہن شہ ادن ادو نہیں آتے رہی تو سب میں یہ کان کی لو جو ہے اس میں کان کی لو سے لے کر کندھے تک سات سو سال کی مسافت کا فاصلہ یہ دو تین انگلیاں ہماری فرشتے کی کیسی ہیں اس کان کی لو سے لے کر کندھے تک سات سو سال کی مسافت کا فاصلہ سات سو سال ایک بندہ سفر کرتا جائے کرتا جائے کتنا فاصلہ طے کرے کتنا فاصلہ اس کی کان کی لاؤ سے لے کر کندھے تک یہ ان کی عظمت یہ ان کی حیبت یہ ان کی جسامت اور قدامت اور یہ ان کے خوف کا عالم کھڑا ہے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے آنکھیں عرش پر ہیں اور سر جھکا ہوا خوف اور توازو نبی اسلام کی حدیث ہے کئی فائدہ مقدر تقا مسور صاحب ہوں میں تمہیں کیسے ہوا دکھائی دوں مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کا انتظار کر دیکھو یہ ملائکہ کا خوف اور ان کی عصمت حیبت اور ان کی اطاعت کا عالم ایک طرف انسان کی ضرورت ہے اللہ کے فرامین آ رہے ہیں اللہ کے رسول کی باتیں آ رہی ہیں وہ بھی اللہ کی بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا یہ تمہارے ہاں اور یہ ہمارے ہاں دین کو شطرنج کا کھیل بنا دی یہ مہرا آپ کو یہ میرا شطرنج کا کھیل ہے دین جی۔ دین حقیقت واحدہ کا نام اللہ کی وحی کا نام تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا اور تکبر کی دوسری صورت کیا ہے بغمت الناس لوگوں کو دتکارنا لوگوں کو حقیر جاننا کسی بھی بنیاد کسی کو علم کا ذائق ہوتا ہے کسی کو مال کا نشہ ہوتا ہے کسی کو طاقت کا کسی کو صحت کا نشہ ہوتا ہے کسی کو برادری کا کہ میرا خاندان اونچا تمہارا خاندان گھٹیا اس سوچ پر لوگوں کو دھتکارنا لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر ہے اور یہ کیفیت بھی اگر رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ لیں آج باتیں کچھ اور کرنی تھیں بات کہیں اور نکل گئی تو انشاءاللہ یہ بتانا ہے کہ نصف و صبر روزہ نصف و صبر اس کی یہ اہمیت اور عظمت آدھا صبر اور صبر بڑا عظیمت کا مقام سارے انبیاء کی جو داستانیں ہیں جو ان کے قصے اور واقعات ہیں ان سب کا نچوڑ صبر کل ہم نے سورہ یوسف پر بات کی تھی یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اللہ علیہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا ان نہ منج فعین اللہ اجر المسلم محسل جو بندہ تقوی اظہار کرے صبر کر لے تو اس کا مقام یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملتا ہے اجر ملتا ہے دنیا بھی بن جاتی ہے دنیا اس طرح بنی کہ اللہ نے ملک مصر کی بادشاہت دے دی اور آخرت بھی ان کو نبی بنا دیا فرم بردار نبی تقوی اور صبر کی احساس ہو رودا آدھا صبر ہے یہ ہم نے سمجھنا آدھا صبر کیسے ہے اور یہ فضیلتیں کیسے بنے گی وما توفيقنا إلا بالله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين